کم سے اور پوری دین پر آدمی عمل کرتا ہے ایمان کے کامل ہونے سے تو ایمان کے کلمات تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں جس سے بول رہے ہیں جگہ زبان کی جگہ دل ہے وہ بھی بتاتا ہوں کہ جو کرنے کو دل سے نہ مائیں لیکن دھوکہ دینے کے لیے کلش لوگوں کے سامنے پڑتا رہے اور وہ عمارت کے کل کو روزانہ لوگوں کے سامنے سو دفعہ پانچ سو دفعہ ہزار دفعہ پڑتا اب کلمہ تھا ہزاروں دفعہ زبان سے پڑا اب یہ جنت میں جائے گا آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تو دونوں سے جائے گا اور اس کے لیے کا لاکھ زیادہ سخت ہوگا تو ایمان زبان سے نہیں ایمان کی جگہ دل ہے تو اس لیے درخواست ہے کہ بھائی جن کو تبلیغ میں وقت لگانے اور تقریب میں میں جمع ہونے کی توفیق ملی ہے تو اس کی بڑی پکی نیت کریں کہ ہر عمل کو کامل درجہ کرنا سیکھنا ہے ہے ایمان کو کامل بنانے کی کوشش تو ایمان کی جگہ دل ہے اور دل کے میں جانے کے راستے چار ہزار زبان سے جو کچھ بولتا ہے اس کا اثر دل پر جاتا ہے کانوں سے جو من سنتا ہے اس کے اثر دل پر جاتا ہے دماغ سے جو کچھ سوچتا ہے اس سوچ کا اثر دل پر جاتا ہے اور بڑا دروازہ آنکھ ہے جدھر دیکھتا ہے تو جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہ سارے لکش کا لکش ہوتا اس لیے بڑا بات ہے کہ بھائی نیت تو پوری زندگی کی کرنی چاہیے کہ دل کے یہ چاروں دروازے ایمان کے کامل بنانے میں لگانے ہیں اور کسی طرف نہیں لگانے تو ایمان کلمہ کے اثر ضرور ہوتا ہے تو کنو دعوت کا ہے یہ تو ساری زندگی قتل ہے اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں کلمے کی دعوت کی بات نہ بولنا نہ سننا نہ سوچنا اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس میں شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے بیٹھنا اور فرصت کے وقت میں اجتماعی جماعت میں جو مذاکرہ ہوا ہے اس کو دوہرانا اور انفرادی دعوت احمد کی دعوت میں رکھا اس سے فرصت ہو تو پھر کلمہ کا ذکر کرنا قرآن مجید کی دلاوت کرنا ان سب عملوں سے ڈر کر لوگ بڑھتا جائے گا تو کامل ایمان بنتا ہے کہ مانگ کرنے کی دور سے دل بھر جائے پھر دور اوپر آسمان تک پہنچ جائے جس دل کا نور آسمان تک پہنچ رہا ہے تو پھر اس کی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اور کسی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پھر اللہ کی طرف کہ جس کا اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے حضور کی سنت کیا ہے اللہ کے ہر حکم حضور کے ہر سنت کو سیکھنا اس پر عمل کرنا جو سکو اس پر کام کرنے کی کوشش کرنا اور پھر دعوت میں جن واقعات میں اللہ ہے دکھائی ہے ان واقعہ کو دعوت پہ بولنا سچی واقعات بولے گا تو کتابوں واقعات کوئی ایسی بھی ہے کہ جو واقعہ صحیح نہیں ہے تو سچے واقعہ کوئی ایمان کے واقعہ کو بولے گا تو بولنے سننے سے بھی دل کا لوگ بڑھے گا بڑی بات کیا فیصلہ بن گیا میرا جامع حکم ہوا تھا کہ بیت اللہ بنانے کا تو نہیں حکم دیا کیا سکتا پہلے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ جہاں بیت اللہ بنانا ہے اس بیت اللہ کی جگہ کا کیا تھا کہ بیت اللہ کی جگہ چھوٹے پتھر اور مٹی ہے ایک گر پہاڑ ہے آپ پہاڑوں میں درخت ہوتے ہیں چشمے ہوتے ہیں بیت اللہ کے پہاڑوں پر نہ درخت ہے نہ چشمے ہے اس کی جگہ سے کئی سو میلوں تک کوئی کشتی نہیں تھی ہمارے تبلیغی اور مراکز دو ہزار بیس اکتوبر کسی بچے کو جان چھوڑ دو تو سر امبر کو جاننا تو ہے وہی کرتے اب ہمارے بیوی بچے کو وہاں اور وہاں لگے حکم یہ تھا کہ جس بچے کو چھوڑ دو بولنا نہیں خاموشی سے چھوڑ کر چلے جاؤ اب جب ہم بچے کو نیچے اتارا بیوی نے کہا ہمیں کس کے سبوت کر رہا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہا بولنے کی اجازت نہیں تھی نہیں بولے نہیں ایمانداری تھی چوتھی دفعہ یوں کہا اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑنے کا تو بولنا نہیں تھا اشارہ کر دیا یہ اللہ کا حکم ہے جب سمجھا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا تو پھر بھی چھوڑ کر چلے جاؤ اللہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ پھر نہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ اب وہ جگہ ایسی ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اور گرمی بڑی سخت ہوتی ہے دن پہاڑ ہے آپ پہاڑوں پر درخت اور چشمے ہوتے ہیں سر کے پہاڑوں پر نہ چشمہ نہ درخت زندگی کا لیکن ایمان کامل تھا اللہ حکم ہے اللہ سب کچھ کرتے ہیں وہ کرتے اور بیت اللہ کی جگہ پر وہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت بیت اللہ کی جگہ پر آتی ہیں پھر ساری دنیا میں پھیلتے ہیں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں جب عورت کچھ نہ کھائے تو سینے پر بچے کے لیے دودھ بھی نہیں بنتا اور بچے کے لیے بھی کھانے کچھ نہیں بچہ بھی موت کی حالت میں لیکن یہ ماں کاغذ تھا صبر کے ساتھ اور ابا کی رحمتیں آ رہی بھائی اور کچھ وقت کے بعد قریب پچیس ہزار خیال آیا پہاڑی پر جا کر ہر دیکھو اس پہاڑی پر گئی پھر دوسری طرف مروا پہاڑی بھی ادھر گئی تو ساتھ چکر کر ہے سفر کے ساتھ اور جدھر گئی اللہ کی اس پر آ رہی اب ہر عمری والوں کو حکم نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سال سے کل لگایا ہے وہ سے قیامت تک وہاں رہی ہے تو بیت اللہ کی شہادت کرنے والا صفا مروا کی جگہ کے درمیان سات چکر لگائے جیسے نے لگائے تو پر بھی وہ رق آئے تو بہرحال خدا سے یہ ہے کہ اللہ نے قدرت سے علیہ السلام کے بیوی بچے کو وہاں پر زندہ رکھا جہاں زندگی کا پڑھنے کا کوئی سوال نہیں اوپر سے اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جب وہ صبح بھروں ساتھ چکر لگائے تو فرشتے نے آواز لگائی انہوں نے آواز سنی کا آواز تو سنی تو ہمیں ہماری کیا مدد کرے گا جب ان کا بیٹا موت کی حالت میں لیٹا ہوا تھا اس کے پاؤں کے قریب فرشتے نے پر لگایا تو رم رم کا چشمہ چل پڑ ان کی کوئی پر گھر سے خوش کا بھی کھولنے سے پانی آگنا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی کی نہر چل پڑی اس پانی میں کر دی بھوک دے بھوکھ بھوک ختم ہو جائے پیاس لگے پانی پیے پیاس ختم جن کی گرمی بہت سخت ہوتی ہے وہاں گرمی کے حال میں وہ پانی پیے گرمی کا اثر ختم سردی کے راتوں میں ہوتی ہے تو سردی کے حال میں پانی پیے سردی کا اثر ختم اللہ نے ان کو وہاں پالا جہاں زندگی کے اسباب نہیں تھے امور پر اللہ کے حکم پر ٹھہرے ہیں اس پر برپتے آئے نہیں میرے شام جب واپس چلے گئے تو آپ کہ اللہ آپ کے حکم سے بچے کو یہاں چھوڑا ہے ان کو ادا فرما اور انسانوں کی آبادی بڑھا دے تاکہ پوری آبادی بڑھ جائے ایک دنوں قبیلہ جہاں رہتے تھے وہاں کچھ مشقت کا حل بڑھا کسی اور جگہ پر مکان بنانے کے لیے چلے جب یہاں پہنچے تو یہ پانی کا چشمہ دیکھا تو ان کے دل میں کہ یہی سے کہا اگر تو ہم مکان یہاں بنا لیتے ہم کہا ٹھیک ہی بنا لو پانی استعمال کرو تو بنا لو قبیلہ آباد ہو گیا بستی بن گئی پھر رہی رسم کئی دفعہ ان کو میں کرنے کی دعوت دیتے تھے کے بعد دیکھنے آئے تو للہ بات نے برکت کا پانی دے دیا سب آج سے پوری ہو رہی اور پھر کبھی آباد ہو گیا تو بیوی کے سوت ہونے پر نہیں پہنچے اور جہاں بیٹا جوان ہو گیا تو اس کے نکاح کرنے پر بھی نہیں پہنچے جو کبھی آباد ہو گیا انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد کئی واقعات آپ کے بعد آئے تو بیٹا گاڑی تھا ملاقات ہوئی گلے لگا کر ملے تو پھر بتایا اب اللہ کا حکم ہے بنا بیٹا مکان بنانے کے جو اسباب ضرورت ہوتے ہیں وہ لاتے رہا ہے بناتے رہتا ہے تلّہ مکمل ہو گیا سارے کہ ساری دنیا کے لیے اعلان کرو کہ یہ اللہ کی رحمتیں بیت اللہ پر آتی ہے اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کے حج عمرے کرنے کے لیے آؤں آ کر ساری دنیا کے لیے کیسے اعلان پہنچائے اللہ نے فرمایا تم اعلان کرو ہم برکت ڈالیں گے ہو جائے گا تو قریب پہنچتا اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اللہ نے ان کی آواز میں وہ برکت کر دی ساری دنیا میں آواز پہنچ گئی جنہوں نے آواز سن کر خوش ہو کر کہا کہ اللہ کی زیارت کے لیے ہم آئیں گے ان کو حج نصیب ہوا جس نے خوشی سے دس دفعہ حاضر ہونے کا کیا دس کی توفیق ملی سب نے سنی جو خاموش رہے وہ حق سے معلوم ہو گئے پچھلی مدد سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں رحمتیں برقطیں حضور کے امال پر آتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں حضور کے امال پر ملیں تو جب بھی حضور کے امال کا اعلان ہو باتی تقاضوں کو نہ سوچا ہر امر کا جو تقاضا پیش ہو اعلان ہو اس کے لیے فوراً نیت کرو تو میں اس کے لیے تیار ہوں تو اللہ بڑی مہربان ہے جو نیت جس عمل کی کرتا ہے ایک درجہ عمل کا اس نیت پر ہی اس کو دیا دیا جاتا ہے پھر عمل کرے تو پھر کئی سو گنا ہزار گنا تک پڑھا کر اللہ اس کے ثواب کے بندی اس کو دے تو اللہ کے انعامات دنیا میں اور مرنے کے بعد جنت کے درجے اور جنت کے خزانے ملیں گے حضور کے اخبار پر دنیا کے اسباب پر جنت کی کوئی نعمت نہیں ملے گی حضور کے اخبار پر جتنا روک لگا اخبار کے یا جتنا مال احمد کے تقاضوں میں لگایا اس پر جنت کی نیک تو ملے گی پہل درجہ ہے کہ ایمان کو کامل بنا ہوا ایمان کامل ہے کہ دل میں اللہ کے غیر کی طرف توجہ ہو رہا ہے تو جن واقعات میں قدرت دکھائی ان واقعات کو بولنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے کو اللہ نے بغیر اسباب کے پالا اور پھر جب بیت ویسے بنایا تو بغیر اسباب کے اور کا اعلان کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا نہیں تھے حضور بیٹے کے لیے بال کچھ اسباب بناتا ہے تو حضور کے والد سوت ہوگا اور والدہ کچھ بناتی ہے تو والدہ بھی چند سالوں کے بعد سوت ہو گئی تو حضور کے پاس مال اسباب کچھ نہیں تھے اور اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا آباد کے لیے ان آمار کی برکت سے سارے پورے ہوتے رہے لیکن بڑی بھیا حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو اس وقت حال گناہوں کا اتنا ہو گیا تھا کہ بیت اللہ کے پاس پلاسٹک تین سو ساٹھ بوتل کی ہوئی تھے کی عبادت کرتے سے اللہ کی عبادت کوئی نہیں حضور کو اللہ نے پیدا کیا کہ ساری دنیا والوں کو اللہ کے کلمے پر تیار کرے کلمے کا اقرار کرے اور پھر اللہ کے سزا والے عمل کرے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی والا کام حضور کی عمر کر دیا گیا اس وقت باہر یہ تھا کہ لوگ سب اللہ کے پاس تین سو سات بوتھ رکھے ہوئے تھے آتے تھے بتوں کے سامنے سجے تھے جو عبادت کی جگہ تھی وہاں بڑے گنا کرتے تھے بتوں کے سامنے سجے کرتے اور کتنے گناہوں کی شکلیں شروع ہو گئی اب حضرت کے لیے نے حضور کو بھیجا چالیس سال عمر کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا پیغمبر کو بچپن سے لے کر میں بہت میرے تک بھی اللہ کے رضا کے عمل کرتے ہیں گناہ کی کوئی حرکت پیغمبر نہیں کرتا اور اللہ کے رضاء کے لیے لوگوں کی خدمت نہیں کر تو حضور خدمت کے کام بہت کرتے تھے اس لیے اس کی وجہ سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے تو سب حضور سے محبت کرتے تھے لیکن جب حضور نے کلمے کا اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبادت صرف اللہ کی کرو بتوں کی عبادت نہ کرو اب سب کہنے لگے کہ ہمارے پاس آتے تو بتوں کی صدی کرتے ہیں وہ یہ کرتا ہے کہ کے نہ کرو صرف ایک اللہ کے لیے کرو یہ ہمارے گاندھی کے طریقے سے ہٹانے والا بن گیا حضور کو برا بلا گولہ بلندی سے لیکن حضور خبر کرنے کی دعوت دیتے تو عام طور پر کنوروں کے دادی لوگ بنتے ہیں مارچ اسباب والے آپ کو نہیں بنتے تو مسکین کوئی قدم پڑھنے پر آ کر اب اب بڑے لوگ جو تھے ان کو مانتے تھے کہ بات دادی کے بتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا بتوں کے سجدے پر نہیں آتا تھا دس سال کے قریب بندوں نے کلمے کی دعوت دی نے کلمہ پڑا لیکن جو کلمہ پڑھ لیتا اس کو کافی مارتی ہے کوئی بھی بتوں بازت پر نہیں آتا تھا اس لیے پھر کافیوں نے سوچا کہ یہ بات دادی کے طریقے کا ہے اس کو قتل کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ الگ رات ہے ڈر رات ہے محنت تو میں کر رہے تھے مکے میں تھوڑے لوگوں نے کلام پڑا مدینے کے لوگ آج کے موقع پر آتے تھے تو حضور ایک ان کو دعوت ایک سال کوئی سترہ کے قریب نے آج سے کلام پڑھ لیا دوسرے سال کوئی تیس کے قریب آئے تھے ان کو دعوت دی انہوں نے کروا پڑھ لیا تیسرے سال کوئی ستر کے قریب آئے تھے ان کو دعوت دی سب نے کروا پڑھ لیا سب کی بڑی جماعت تھی جی تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے تو آپ کا کلمہ نہیں مانگتے ہمیں اللہ نے دو سیکھ دیا ہمارے ساتھ مدینے چل حضور نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہوگا تو آؤں گا انہوں نے کہا کہ نے ایک شادی بھیج سادی حضور نے ایک شادی بھیج دیا ان کے ساتھ اس شادی کے جانے سے مکے کا مدینے کا کوئی گھر کرنے سے خالی نہیں رہا سب گھروں میں کلبہ پڑھنے والے میں جو ہے کلمہ پڑا اب کافی کتنا مارتے کوئی بھی کلمہ پڑنے والا وہ تو میں سجا نہیں کر سکتا اب انہوں نے سوچا کہ یہ بات دادی کے جیب سے اٹھا رہے ہیں ہم ان کو کتنا مارتے ہیں کوئی بھی واپس نہیں آتا رہے ان کو قتل کرنا چاہیے تو قدر پر سو آدمی مقرر کر دیے کہ جب مکان سے نکلے سو دن والے مار مار کر قدر کر جب انہوں نے قدر کا فیصلہ کر دیا تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کیا اب مدینے چلے گا گرو جب نکلے رات کا وقت تھا کچھ پوچھنے ہوئی مچھلی اٹھا کر پھینکی اللہ نے سو کی آنکھوں میں مچھلی ڈال دی سب آنکھیں مرنے لگ گئے اور اردو نکل گئے مدینے پہنچ اور مدینے پہنچ کر حضور نے پہلے اپنا مکان نہیں بنایا وہاں دین کا مرکز بن گیا تھا پہلے مسجد بنائی اجتماعی آمان شروع کیا اور پھر مدینے والوں کے جماعتیں بنا کر قرب جوہر کی بستیوں میں بھیجتے اور جس بستی میں جاتے سارے بستی والے کلمہ پڑھنے لگ جاتے سمکی والوں نے سنا کہ وہاں سارے علاقے والے بار بار دیکھے طریقے کو چھوڑ کر ان کے کلمہ پڑھنے پر آ جائے اور لڑائی کے لیے لشکر لائے کافروں کا لشکر کوئی ایک ہزار تھا حضور کے صحابہ کوئی تین سو تیرہ تھے ہتھیار بیس کے قریب تو حضور جات کا ہے ہے میرا یہ ایک جماعت آپ کے دین پر آئی شہید ہو گیا تو آپ کا عبادت دنیا سے ختم ہو جائے ساری رو رو کر تو داری اپنے بھائی کے لیے جماعتیں کھڑی ہوئی اللہ نے فرشتے آسمانوں سے بھیج دیے حضور کے کے مدد اور کافی دیکھ رہے تھے کہ فوج آسمانوں سے آ گئی کتابوں میں آتا ہے کہ جتنی دیر بکری کا دھوپ نکالا جاتا ہے اتنی دیر میں کافی لڑائی میں مقابلے میں نہیں چھڑ سکتے تھے آٹھ سال تک کافی ساتھ لڑائیاں ہوتی رہی اور اللہ کی مدد سے فتح ہوتی رہی آٹھویں سال پھر مکہ بھی ہو گیا اور مکے والے تقریباً بیس سال کے بلکہ میں حضور پر کیے تھے لڑائیاں کی اکیس سال کے ظالموں پر قبضہ ہوا سب کو حضور نے جمع کیا حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا تو کچھ ہوش آ گیا تھا یوں کہا آپ بہترین شخص ہیں بہترین باپ کے بہترین ہیں نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کری میں نے سب کو معاف کیا یعنی بیس سال کے ظاہر کتنے ظلم کیے اور لڑائیوں میں کتنے سابق شہید کیے لیکن حضور کا ہوا تو حضور نے یہ افراد دکھائے ساری ظالموں کو معاف کر دیا جب معافی کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی سب نے پڑھ دیا ساری موقع والے کلمے پڑھا اور مکی والوں نے کلمہ پڑھا تو میرے بھی جتنی بس آبادیاں تھیں سب نے کلمہ پڑھ لیا تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے اعمال خود کرنا اور باقی ساری دنیا والوں کو اعمال پر لانا یہ اعلیٰ درجہ ہے حضور کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنتوں کا زندہ کیا میں اعلیٰ محبت میری اس کو حاصل ہوئی جو یہ درجہ محبت کا حاصل کرے گا سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کرے گا وہ جنت میں میرے قریب والی جنت سے اللہ سے پہنچا جو خود بھی سنتوں پر عمل کرے اور جو سنتے چھوڑ رہے ہیں ان کو سنتوں پر پیار کرتا رہے اس کی محنت سے وہ سنتوں کے پابند بن جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ حضور کے قربانی والی جنت سے پہنچائیں گے تو بڑے حضرات فرماتے ہیں کوئی نیت تو کرنی چاہیے کہ خود بھی حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنا ہے اور ساری دنیا والوں کو حضور کی سنتوں پر لانے کی کوشش کرنی ہے اس کے لیے کون کون تیار ہے نیت تو سب کی اللہ قبول فرمائے ملکوں کے لیے جماعتیں بنانا جن کے چار مہینے لگ چکے دو سال کے چلے لگ گئے اس کی نیت کریں کہ ملکوں کی سے بنانا اور باقی بھی نیت اسی کی کریں پہلے چار مہینے لگائے اور پھر دو سال کے چلنے لگا کر ملکوں کی سے تیار کریں اور قبولیت کے واقعی بارٹی کہ اللہ پہلا ہمیں یہ اور ساری امت کو حضور کے امار جیسے صحابہ کرتے تھے اس کشتی پر محنت کرنے کے لیے اپنا قبول فرمائے اس کی پوری کوشش کریں گے ان شاء اللہ اب جن خاص میں گلو کرنا ہے نماز کی تیاری کر رہا تھا مولانا نظر رحمان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی نے مجھے چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے اس کا ایک سرا عبداللہ صاحب نے پکڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا مولانا نظر الرحمان صاحب نے پکڑا ہوا خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی زندگی جانتا ہوں پچھلے پچاس سال سے کہ ایک لمحہ وہ ہستی نہ اللہ سے غافل ہے اور نہ مرجوح کام میں لگے ہر پل کیش کیا ہے ہر پل لیکن انسانی فضرت ہے زیادہ خوب لین کو مزاج میں شدت آ جاتی بڑے نرم مزاج تھے بڑے نرم لیکن اب بہت شدت آئی ہوئی ہے وہ مجاہدہ ہوں پچانوے سال کی عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں اور اثر سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ تو ان کا پچھلے چالیس پچاس سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں میں بیان کر رہا تھا مجموعہ بہت زیادہ تھا تو ان اللہ مل کا سلون عالم نبی اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑتا میں نے اس کو دو تین دفعہ کہا اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑتے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا شکرم کی آواز ذرا پست ہے تو قریب قریب لوگوں کو پتا چلا پیچھے نہیں پتا چلا اتنے زور سے ڈانٹا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو پورے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے میں یہ پہلے تو گھبرا اچھا اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں شادی کا نام وہ جب سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ کو بغیر کہہ دیا ٹھیک ہے جو میں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو کیا ہوا پھر دو تین دفعہ شدت سے کہا پھر کہا اللہ کے لیے ضرورت نہیں کہتے رحمت کہتے ہیں بالکل آپ کے بچے ہیں جواب فرمائیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرو تو کوئی اثر ہے میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے پر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمے میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمے میں مجھے ڈانٹ دیا میں اسے بیچتی تو سمجھ ہی نہیں سکتی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے اس کا مزہ لیا مزہ لیا ارے اگر تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے تو تم گرے کرتے دوسرے استاد جی سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک لڑکی بلکہ مجھے خیال آیا ابھی تو انہوں نے خالی ڈانٹا تک پڑے ہو کے تھپڑ بھی لگاتے تو ان کو حق حاصل میرے اوپر احسان کیا ہوگا وہ میرے استاد میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا میں نے گھاٹا نہیں دیکھا گھاٹا نہیں دیکھا آپ سے نہیں کہتا اپنی سوچ وغیرہ چلو